بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم ربش لی صدری ویسر لی وحل ویسربخت باللسانی یفقہو قولی آج کی بات چیت کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پروفیٹک ایکٹیویزم ایکٹیویزم کا ورڈ پروفٹ کے سلسلے میں کوئی بہت زیادہ مناسب نہیں ہے لیکن لوگ کیونکہ اس سے مانوس ہیں اور ایکٹیویزم کا ایک بھرپور مفہوم لوگوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے اس لیے میں نے اس ٹرم کو یوز کیا دیکھیے اس دنیا میں کوئی بھی کام آپ کریں تو ایک میتھڈ ہوتا ہے جس سے آپ اس کام کو آگے بڑھاتے ہیں یہ میتھڈ صرف دو قسم کا ہو سکتا ہے ایک ہے پروفیٹک اور ایک ہے نان پروفیٹک نان پروفیٹک وہ ہے جس میں آپ اپنے مائنڈ سے چلیں اپنی فلم پر چلیں جو بھی آپ کے اندر ڈیزائر ہو جو بھی آپ کے اندر امپلس آ جائے اس پر چلنا شروع کرتے ہیں ایک مضمون میں نے پڑھا تھا ایک بار ڈائجسٹ میں تو اس کا ٹائٹل تھا دیٹ دیٹ امپلس امپلس تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے امپلس پہ چلتے ہیں یہ نان پروفیٹک میتھڈ ہے کیونکہ امپلس کیا ہے آپ کی ڈیزائر آپ کی خواہش ہے آپ کا ایگوئزم یہ سب اس میں کام کرتا ہے تو خدا کے دنیا میں یہ صحیح طریقہ نہیں ہے پروفیٹک میتھڈ کون سا ہے جو خدا کی گائیڈنس میں چلے پروفٹ کون لوگ ہوتے ہیں جن پر خدا اپنا ریولیشن بھیجتا ہے اور ریولیشن کے ذریعے ان کو گائیڈ کرتا ہے تو ڈیوائن گائیڈنس میں وہ اپنا کام کرتے ہیں تو ہمارے لیے صحیح طریقہ یا سکسیسفل طریقہ وہی ہے جو ہمیں پروفٹ سے ملے اب دیکھیے پروفیٹک میتھڈ جو میں بول رہا ہوں تو وہ کس سینس میں بول رہا ہوں یہ پروفٹ آف اسلام کے سینس میں نہیں بول رہا ہوں بلکہ جنرل سینس میں بول رہا ہوں جو بھی پروفٹ خدا کی طرف سے آئے ان سب کو لے کر ہمیں سوچنا ہے کہ خدا کی پسند کا طریقہ کیا ہے تو دیکھیے حدیث کے مطابق دنیا میں بہت سارے پروفٹ آئے ایک لاکھ سے بھی زیادہ آئے لیکن چونکہ ان کی ہسٹری ہمارے پاس نہیں ہے ہسٹوریکل ریکارڈ نہیں ہے تو ہم ان پروفٹس کو لے کر سوچیں گے قرآن میں ان کا ریفرنس آیا ہے کیونکہ قرآن کو ہم ایک آتھنٹک بک مانتے ہیں تو جن پروفٹس کا نام یا ان کا کام قرآن میں آ گیا ہے وہ ہمارے لیے ایک ہسٹری کا درجہ رکھتا ہے تو قرآن میں دیکھیے ٹوینٹی فائیو پروفٹس کا ذکر ہے نام کے ساتھ ویسے تو کہا گیا ہے کہ ہر زمانے میں پیغمبر آئے ہر ٹاؤن میں پیغمبر آئے ہر ایج میں پیغمبر آئے اس طرح سے جنرل طور پر تو کہا گیا ہے لیکن نام کے ساتھ ٹوینٹی فائیو پروفٹس کا ذکر ہے قرآن ایک جگہ یعنی سورہ نام میں یعنی چیپٹر نمبر سکس اور ورس نمبر فالمن سکسٹی ہے نہیں verse number ninety six ninety اس میں ایک ساتھ اٹھارہ ایٹین پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر فرمایا کہ الاک الدین حد اللہ فب خدا مختد اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ وہ تھے جو جن کو خدا کی گائیڈنس ملی تو تم انہیں کو فالو کرو they were guided by God so you should follow them تو میں نے ان لوگوں کا ایک قرآن کو پڑھ کر اور دوسری جو پڑھ کر کا میں ایک ریکارڈ بنایا تو ٹوینٹی فائیو پیجز میں آ گیا یعنی صرف ہنٹ بنائی وہ تو بہت ساری باتیں ہیں اس وقت میں چھ پرافٹ کو لے کر کچھ باتیں کہوں گا وہ ہیں حضرت ابراہیم حضرت یونس حضرت یوسف حضرت موسا حضرت عیسیٰ اور پرافٹ آف اسلام تو ان لوگوں کی زندگی میں بہت ڈائیورسٹی ہے بہت سارے لیسنس ہیں لیکن میں ہر پروفٹ سے ایک بیسک بات کو لے کر اس وقت کچھ کہوں گا سب سے پہلے لیجئے حضرت ابراہیم کو جو چار ہزار سال پہلے عراق میں پیدا ہوئے ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے ان کا درجہ بہت بڑا ہے آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو اسلام میں میں کرسچینٹی میں ہر ایک میں بڑا درجہ مانا گیا ہے تو ان کی زندگی میں بہت ساری باتیں ہیں اس وقت میں ایک بات کو لے کر کچھ کہنا چاہوں گا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے اسماعیل تو بائبل میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے کہ خدا نے خواب میں دکھایا کہ تم اپنے بیٹے کو ضبط کر دو تو وہ سمجھے کہ مجھے واقع ضبط کرنا ہے تو وہ چھری لے کر کے ان کو ضبط کرنے کے لیے چلے گئے جنگل میں لیکن خدا کی طرف سے میسج آیا کہ نہیں بیٹے کو ضبط نہیں کرنا ہے بلکہ ایک انیمل کو تم ضبط کر دو تو یہ اصل میں سمبولک ڈریم تھا یعنی سچ یہ مطلب اس کا نہیں تھا کہ بیٹے گردر چلا دو نہیں یہ سمبولک ڈریم تھا یعنی ایک خدا کا پلان تھا ایک پروجیکٹ تھا ایک منصوبہ تھا جس میں اپنے ان کو اپنے بیٹے کو دینا تھا جو اتنا کڑا تھا کہ گویا کہ اپنے بیٹے کو ضبط کرنے کے برابر تھا وہ وہ کیا تھا وہ تھا کہ اس زمانے میں ہر طرف بگاڑ آ گیا تھا شرک پھیل گیا تھا لوگ خدا کو چھوڑ کر سورج چاند ستاروں کی پرستش کرنے لگے تھے تو لوگ کنڈیشنڈ ہو گئے تھے اس میں یعنی شرک میں وہ کنڈیشنڈ ہو گئے تھے اب خدا کو مطلوب ہوا کہ ایک ایسی جنریشن بنائے جو اس کنڈیشننگ سے بچی ہوئی ہو تو ظاہر ہے کہ ایسی نسل شہر میں نہیں بن سکتی تھی انسانی آبادیوں میں نہیں بن سکتی تھی وہ کہیں الگ تھلگ ہی بن سکتی تھی تو مکہ کے ڈیزرٹ کو اس کے لیے چنا گیا اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اپنی بیوی حاجرہ ان کے بیٹے جو چھوٹے تھے اس وقت اسماعیل کو لے جا کر ڈیزرٹ میں بسا دو ڈیزرٹ کی وجہ سے کیا تھا وہاں پر انسان نہیں رہتے تھے تک چڑیا بھی نہیں رہتی تھی اس وقت تو کیا شرک کا جو تمدن تھا جو شرک والی جو سولاشن تھی وہاں تک وہ نہیں پہنچی تھی وہ فطرت کی دنیا تھی نیچر وہاں ہر طرف نیچر تھا زمین ہے ڈیزرٹ ہے ماؤنٹین ہے ہوائیں ہیں سورج ہے چاند ہے ستارے ہیں یعنی ورلڈ آف نیچر تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا کہ انسانی بستیوں سے باہر ورلڈ آف نیچر میں ایک جنریشن بنائی جائے جو نیچر پر قائم ہو جو فطرت پر قائم ہو اس کے لیے حکم ہوا کے جا کے بسا ہوا تو ظاہر ہے کہ ڈیزرٹ میں جہاں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا تو وہاں بسانا ضف کرنے کے برابر تھا سیکریفائس کرنے کے برابر تھا تو وہاں بسایا آپ نے یہ واقعہ ہوا چار ہزار سال پہلے تو یہ لوگ وہاں بسے اور پھر دھیرے دھیرے وہاں پر ایک نئی نسل بننے لگی دھیرے دھیرے ایک آدمی آئے دو آدمی آئے ہوتے ہوتے ایک پورا ٹرائب بنا اور ہوتے ہوتے اس میں ڈھائی ہزار سال لگ گئے ظاہر ہے کہ بچہ پیدا ہوگا پھر پھر وہ مرے گا بیٹا پیدا ہوا پھر پوتا پیدا ہوا تو مرتے ہیں جیتے ہیں مرتے ہیں جیتے ہیں لوگ آپ جانتے ہیں تو نہیں کہ جو پیدا ہو گیا وہ ہزار سال تک زندہ ہے پانچ ہزار سال تک زندہ ہے تو وہ پروڈکشن اور ریپروڈکشن جو کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں توالد و تناسل یعنی پروڈکشن اور ریپروڈکشن کے ذریعے وہاں پر بنتے رہے لوگ یہاں تک کہ ڈھائی ہزار سال میں وہاں پر کئی لاکھ آدمی ہو گئے تو یہ لوگ جو تھے نیچر میں بسے تھے ان کے اندر نیچر والی کوالٹی زندہ تھی ان میں سے ہر ایک مسٹر نیچر یا مس نیچر تھا وہ انہی میں پیدا ہوئی پراپرٹ آف اسلام انہی میں سے پھر کمپیرنگ ملے آپ کے اوپین نے دنیا میں بہت بڑا ریولوشن برپا کیا اس میں کیا لیسن ہے اس میں یہ ہے کہ ایک جنریشن کو بنانے کے لیے یعنی فیوچر کی جنریشن کو بنانے کے لیے پریزنٹ کی جنریشن کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے چاہے ایک فیملی ہو چاہے پوری قوم ہو مثال کے طور پر آج کل جو ہے مسلمان ساری دنیا میں جہاد چھڑے گئے لڑائی بڑائی کر رہے ہیں تو فیوچر کی جنریشن بن نہیں سکتی ہے جو بنے گی وہ کیا ہوگا اس کے مائنڈ میں ہیٹ ہوگا وائلنس ہوگا نیگیٹو تھاٹ ہوگے ہمیں سیکریفائس کرنا ہے ہمیں صبر کرنا ہے پریزنٹ میں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس پر ہمیں صبر کرنا پڑے گا اسی کو میں سیکریفائز کہہ رہا ہوں تب جا کر کے یہ ہوگا کہ ہماری اگلی نسل ہماری اگلی جنریشن ایسی بنے جس کے اندر پازیٹو تھنکنگ ہو جس کے اندر دنیا کے لیے محبت ہو جو انسان فرینڈلی بہیویئر اس کا ہو تب ہوگا کیونکہ ہم پریزنٹ پر صبر نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے ہم فیوچر کی جنریشن بھی نہیں بنا پا رہے ہیں یہ ہے حضرت ابراہیم کی زندگی کا سبق اگر تم کو فیوچر کی جنریشن بنانا ہے تو میں تم کو سیکریفائز کرنا پڑے گا میں تم کو صبر کرنا پڑے گا تو یہ ہے سبق حضرت ابراہیم کا آج ہم حضرت ابراہیم کو عزت کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں لیکن ان کا جو نمونہ ہے اس کو نہیں پکڑے گئے سچویشن میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ نمونہ یہ ہے کہ ہم آج کی جو پرابلم ہمارے لیے ہیں جو اگر کوئی بالفرض کوئی ظلم کر رہا ہے کوئی بھی ہمارے لیے برا کر رہا ہے ہمیں اس کو سہنا پڑے گا ہمیں اس کو سفر کرنا پڑے گا ہمیں ان چیزوں میں سیکریفائس کا طریقہ کرنا پڑے گا یعنی جنریشن کو تب جا کر کے اگلی جنریشن ہماری آئے گی وہ ایسے ماحول میں بنے گی ایسے ماحول میں بنے گی یعنی ابھی جو بن رہی ہے وہ تو تھاٹ لے کر پیدا ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے ہر طرف نیگیٹو ہیں جہاد کے نام پر ہر جگہ توڑ پھوڑ ہنگامہ اور وائلنس قائم کر رکھا ہے تو میں وہاں گیا فلسطین تو چھوٹے چھوٹے بچے فلسطین میں بیچارے ابھی ینگ بالکل یعنی تین ایجر تو کورس میں گانا گا رہے تھے اب ظاہر ہے کہ ان کے بڑوں نے گانا دیا تھا ان کو جو جو دیا تھا وہی گا رہے تھے وہ اتنے معصوم چہرے تھے ان کے خوبصورت بچے وہ گا رہے تھے کہ ہلم مانو قاتل ہلم مانو قاتل فین القطع سبیر الرشادی let's make war let's make war for war is a way to success او ہم لڑیں او ہم جنگ کریں کیونکہ جنگ سے کامیابی ملتی ہے یہ سبق ہم دے رہے ہیں پریزنٹ میں لوگوں کو تو فیوچر کی جنریشن کہاں سے بنے گی میں اس کو دیکھ کر رونے لگا کہ کاش لوگ جانتے کہ پریزنٹ میں سیکریفائس کرنا پڑتا ہے تب فیوچر کی جنریشن بنتی ہے یہی پیدا ہوئے تھے حضرت ابراہیم اسی ایریا میں فلسطین کے ایریا میں پیدا ہوئے تھے وہ لیسن فضا میں تو گونج رہا ہے مگر انسانی سوسائٹی میں نہیں حضرت ابراہیم کا لیسن قرآن میں تو لکھا ہوا ہے لیکن انسانوں کے دلوں میں نہیں تو یہ ہے پہلا لسن جو حضرت ابراہیم سے ہمیں ملتا ہے کہ پریزنٹ کی جو جنریشن ہے آج کی جو جنریشن ہے اس کو سیکریفائز کرنا پڑے گا تاکہ کل کی جنریشن اچھی بنے کل کی جنریشن میں ہیلدی تھنکنگ ہو کانسٹرکٹیو اپروچ ہو پازیٹیو تھنکنگ ہو پیشنس ہو انسان سے محبت ہو ٹالرنس ہو یونیورسل آؤٹ لک ہو یہی سب کسی قوم کی طاقت ہے تو ایسی طاقتور قوم بنانے کے لیے ہمیں پریزنٹ میں سیکریفائز کرنا پڑے گا پریزنٹ میں ہمیں صبر کرنا پڑے گا یہ ہے حضرت ابراہیم کا جو لیسن ملتا ہے ہمیں حضرت ابراہیم کی زندگی سے اب آپ لیجئے حضرت یونس کو حضرت یونس ایک پرافٹ تھے حد مسیح سے چھ سو سال پہلے پیدا ہوئے وہ عراق میں ایک شہر تھا نینوا بہت بڑا شہر تھا وہاں پیدا ہوئے وہاں پر انہوں نے اپنا مشن شروع کیا یعنی توحید کا مشن خدا کو ایک مانو یہ مشن خدا کی ورشپ کرو یہ مشن اور پیراڈائز کو اپنا گول بناؤ یہ مشن تو کچھ دنوں تک کچھ عرصے تک وہ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے انہوں نے دیکھا کہ قوم ان کی بات مان نہیں رہی ہے پازیٹو نہیں دے رہی ہے تو ان کے دل میں آیا کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں یہ لوگ بالکل اب ہیل میں جانے والے ہیں تو ان کو چھوڑ کر چلے گیا یعنی نانوا کو چھوڑ کر چلے گئے آپ ایک بوٹ میں بیٹھے اور بوٹ میں ایک لمبی کہانی ہے جو بائبل میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے کہ ان کو بوٹ والوں نے سمندر میں ڈال دیا اور پھر ایک بڑی مچھلی نے نکل لیا ان کو اور پھر وہ بڑی مچھلی جا کر کہیں کوسٹ پر ان کو ایک حدیث کے مطابق سات دن ان کے پیٹ میں رہے ایک اور حدیث میں ہے کہ چالیس دن رہے ایک اور حدیث میں سات دن رہے میرا خیال ہے کہ سات دن والی بات صحیح ہے سات دن والی بات صحیح ہے یعنی سات دن مچھلی کے پیٹ میں رہے پھر لے آ کر اگل دیا تو کوسٹ پر وہاں پر کچھ جنگلی پھل تھے وہ کھا کر کے وہ شرط برائی انہوں نے اور پھر ان کو خدا کی طرف سے میسج آیا کہ تم جاؤ دوبارہ تو دوبارہ وہ نینوا گئے اب جو گئے تو بہت جلد وہاں ان کی بات لوگوں نے سن لی اور ساری کی ساری قوم اسلام میں داخل ہو گئی جو کنگ تھا کنگ بھی داخل ہو گیا اسلام میں ان کی بات کو مان لیا اس میں کیا اس پہ سوچئے دیکھیے یہ اچانک نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ کے جانے سے پہلے تو وہ ایک دم آپ کے خلاف تھے اور جب آئے تو سڈنلی ایسا ہوا کہ ان کا مائنڈ بدل گیا ایسا نیچر کے خلاف ہے یہ کامن سینس کے خلاف ہے یہ دیکھیے اس پر میں نے کافی غور کیا تو میری سمجھ میں آیا کہ جو دعوی پروسیس انہوں نے چلایا تھا وہ پروسیس چل رہا تھا وہ اوپر اوپر تو کچھ مخالفت تھی لیکن جو انڈر کرنٹ تھا جو پروسیس انڈر کرنٹ وہ ایک ان کے دل مائل ہو رہے تھے ان کے دل میں سافٹ کارنر آ رہا تھا ان کے اندر ری تھنکنگ آ رہی تھی اوپر اوپر تو مخالفت کر رہے تھے ضرور لیکن انڈر کرنٹ جو سچویشن تھی وہی تھی کہ ان کے مائنڈ میں ایک دیش سوچ جاگ رہی تھی ایک دیش سوچ جاگ رہی تھی تو اس سوچ کے کمپلیٹ ہونے سے پہلے وہ وہاں کو چھوڑ کے چلے گئے جب وہ چلے گئے تو پھر وہ اپنے بارے میں سوچنے لگے وہ پروسیس پھر ایکسیلریٹ ہو گیا اور زیادہ سوچنے لگے وہ دیکھو وہ چلے گئے نیک آدمی ہم کو سمجھاتے تھے بتاتے تھے ہم نہیں مانے ان کی بات تو جب وہ واپس آئے اور سارے لوگوں نے ان کی بات مان لی اور, اور سچائی کو قبول کر لیا تو دراصل یہ اس پروسیس کلمینیشن تھا یہ اچانک نہیں ہوا اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں جب بھی ہم کوئی مشین چلائیں تو اوپر اوپر کچھ باتیں ہوتی ہیں یعنی فیس ویلو پر فیس ویلو پر جو چیزیں ہوتی ہیں اس پر آپ کو بہت زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اس پر کوئی ڈسیزن نہیں لینا چاہیے آپ کو جاننا چاہیے کہ انڈر کرنٹ بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں ایک پروسیس انڈر کرنٹ بھی چل سکتا ہے اور چلتا ہے تو اگر نہ بھی جانتے ہو آپ انڈر کرنٹ پروسیس کو تب بھی آپ کو ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اختیار کرنی چاہیے اگر جان لیں تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ کہتے اتنا وزڈم ہے اتنی سوچ ہے کہ انڈر کرنٹ پروسیس کو آپ جان لیں تو بڑی اچھی بات ہے یہ لیکن اگر نہ بھی جانے تب بھی آپ کو چاہیے کہ آپ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اختیار کریں جس کو قرآن میں صبر کہا گیا ہے سب تھوڑا اور انتظار کر لیجیے تو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ اسلام سے ہوا ایک اشتہادی خطا کہی جاتی ہے اس کو یعنی علماء نے اس کو اشتہادی خطا قرار دیا ہے کہ انہوں نے فیس ویلو پر جو کچھ تھا اس کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ یہ قوم ماننے والی نہیں ہے جبکہ انڈر کرنٹ جو پروسیس چل رہا تھا وہ ان کے فیور میں تھا وہ کے فیور میں تھا تو اس سے خدا نے ایک ایک نمونہ قائم کیا ہسٹری میں ایک ایک ایسا نمونہ قائم ہوا اس میں لسن ہے ہمارے لیے کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں کوئی بھی کام تو کبھی بھی ایسا مت کیجیے کہ فیس ویلو پر جو کچھ دکھائی دے رہا ہے بس اسی کو دیکھ کر آپ ڈسیزن لے لیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ انڈر کرنٹ جو لہر چل رہی ہے انڈر کرنٹ جو پروسیس چل رہا ہے اس کو جاننے کی کوشش کیجیے دیکھیے انڈر کرنٹ جو پروسیس ہوتا ہے اس کا کلو ضرور سامنے آتا ہے وہ آپ کو پورا نہیں دکھائی دے گا لیکن اس کا کلو دکھائی دے گا اگر آپ کلو کو دیکھ لیں کلو کو پکڑ لیں تو کلو سے چل کر کے آپ پوری بات تک پہنچ جائیں گے اگر آپ کلو بھی نہیں دکھائی دے رہا ہو تو کم سے کم اتنا کیجیے کہ صبر کیجیے یعنی ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اختیار کیجیے یہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کا لسن جو ہوپ کا لسن ہے یہ ہوپ کا لسن ہے کبھی بھی اپنی امید کو نہ کھو کبھی بھی مایوسی کو لے کر کے اپنے کو بدل نہ ہو جاؤ ہر حال میں ہوپ فل رہو صبح کو بھی اور شام کو بھی اندھیرے میں بھی روزانے میں بھی یہاں تک کہ پتھر کھا کر کے بھی آپ کی ہوپ ختم نہیں ہونا چاہیے اور یہ دل میں کنیکشن ہونا چاہیے کل ضرور میرے لیے آج سے بہتر ہوگا آج اگر سے ڈارکنیس ہے کل صبح نکلے گی یہ ہے حتوری صلی اللہ علیہ السلام کی زندگی کا پیغام اب میں لیتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کنا میں پیدا ہوئی پھر کنا سے وہ مصر میں پہنچے ان کی لمبی کہانی ہے جو قرآن کی ایک پوری سورہ اسی پر ہے جس کا نام ہی ہے سورہ یوسف اگر آپ پوری کہانی کو جاننا چاہتے ہیں تو قرآن کے سورہ یوسف کو پڑھیے قرآن کی یہی ایک ایسی سورہ جہاں ایک ہی انسان کی پوری کہانی بتائی گئی ہے تو وہاں پر جو بات میں اس وقت کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف کے ساتھ جو واقعات پیش آئے تو ایک ایسا وقت آیا جبکہ وہاں کا جو کنگ تھا وہ ان سے متاثر ہو گیا ان سے وہ امپریس ہو گیا وہ کنگ جو تھا وہ مشرق تھا وہ شرک کو مانتا تھا وہ آئیڈل ورشپر تھا تو اس نے آپ کو ایک آفر دے دیا وہ آفر یہ دے دیا کہ فوڈ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا چارج آپ لے لیجیے یا کہتے ہیں کہ ایگریکلچر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ اپنے چارج میں لے لیجیے اس کو پتا چلا تھا کہ حضرت یوسف جو ہے وہ اچھا ایڈمنسٹریشن جانتے ہیں ایڈمنسٹریشن کی صلاحیت کے بہت اچھی ہے اس لیے اس نے آفر دے دیا تو سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ تھا وہاں پر ایگریکلچر پہلے آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہر اسٹیٹ میں اگریکلچر ہی ہوا کرتا تھا کیونکہ یعنی سورس آف انکم انکم کا سورس جو ہے پہلے زمانے میں یہی تھا ایگریکلچر تو اگریکلچر کے ڈپارٹمنٹ کا اس کو ہول سول اس کے ذمہ دار بن جائے اب یہاں پر دیکھیے یوسف جو تھے وہ توحید کو ماننے والے تھے وہ پرافٹ تھے وہ خدا کو ایک مانتے تھے ان کے نزدیک شرک حرام تھا شرک حرام تھا بت پوجنا حرام تھا یہ سب تھا تو ایک مشرق بادشاہ ایک آفر دے رہا ہے تو انہوں نے کیا کیا اس آفر کو لے لیا انہوں نے اس آفر کو ایکسپٹ کر لیا انہوں نے اس میں کیا لیسن ہے اس میں لیسن یہ ہے کہ آپ اپنی انڈیویجل لائف میں آئیڈیلسٹ بنیے پرفیکشن کو اپنا معیار بنائیے لیکن اجتماعی زندگی میں سوشل لائف میں آپ کو پریکٹیکل پر آنا پڑے گا کیونکہ وہاں پر یہ پاسبل نہیں تھا کہ کنگ جو ہے وہ ہٹ جائے کنگ ختم ہو جائے کنگ شپ کا خاتمہ ہو جائے اور حدیث السلام جو ہے وہی بادشاہ بن جائے اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں تھی ہر حال میں کنگ اسی کو رہنا تھا تو اس کے کنگشپ کو رہتے ہوئے کچھ کام یہ کر سکتے تھے اسی کنگشپ کو مانتے ہوئے اس کے انڈر میں رہتے ہوئے کچھ کام کرنے کا ان کے لیے امکان تھا پاسبلٹی تھی تو دیکھیے آپ نے آئیڈیالزم نہیں چلایا آئیڈیالزم اگر چلاتے آپ تو کبھی بھی سافر کو قبول نہ کرتے مشرق بادشاہ کے انڈر میں کیسے کام کروں گا یہ سوچتے وہ یہ نہیں سوچا انہوں نے مشرق بادشاہ کو کنگ مانتے ہوئے اس کے انڈر میں آپ نے ایگریکلچر کا ڈپارٹمنٹ قبول کر لیا اور لمبی اس کی ڈیٹیل ہے جو قرآن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی کامیابی کے ساتھ انہوں نے اس کو چلایا بہت کامیابی کے ساتھ یہاں تک کہ مصر کے لوگ آس پاس کے لوگ بہت ہی خوشحال ہو گئے اور کے زمانے میں ان کو پروڈکشن بہت آسانی سے ملتا رہا تو اس کہانی کے اوپر میں نہیں جا رہا ہوں اس وقت وہ آپ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں صرف لسن کی بات کر رہا ہوں لسن یہ تھا اس میں کہ اپنی ذاتی زندگی میں پریکٹیکل اپنی ذاتی زندگی میں آڈل بنو اپنی ذاتی زندگی میں پرفیکشن بنو لیکن سوشل لائف میں اجتماعی زندگی میں پریکٹیکل بن جاؤ آج دنیا بھر میں جو ہے لوگ لڑ رہے ہیں کیونکہ پرفیکشن کے یارڈ سے ناپتے ہیں گورنمنٹ کو ہر ملک میں ایسے ہی ہو رہا ہے جہاں بھی دیکھیے لڑائی جو ہے کیوں لڑائی ہو رہی ہے کہ پرفیکشن کے یا ڈکس سے وہ رولرس کو دیکھتے ہیں کہتے کہ یہ خرابی وہ خرابی لیکن سے بتاتے ہیں ان کی زندگی کا جو یہ لیسن ہے کہ پرفیکشن کے یا ڈسک سے آپ نہیں ناپ سکتے رولرس کو آپ کو دیکھنا یہ چاہیے کہ رولرس کے اقتدار کو مانتے ہی ہے کیا وہاں کچھ اپرچونیٹیز ہیں تو اس اپرچونیٹیز کو اویل کرنا چاہیے رورل جو ہے اگر آپ کی نظر میں صحیح نہیں ہے تو ٹھیک ہے صحیح نہیں آپ کے دعا اس کے لیے دعا کرتے ہوئے اپرچونیٹیز کو اویل کیجیے یہ ہے علیہ السلام کی زندگی کا مشن زندگی کا لیسن یہ بہت بڑی بات ہے جو آج سینکڑوں سال سے وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے ہیں وہ بھی اس اس سے بے خبر ہے وہ بھی اس سے بے خبر ہے حالانکہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو کتنا بڑا فائدہ ہے اس میں اس کا جو فارمولا جو میں نے بنایا ہے کہ ignore the problem and avail the opportunities یہ ہے ignore the problem and avail the opportunities یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا لسن اب میں آتا ہوں حضرت موسا کے بارے میں حضرت موسا بھی مصر میں پیدا ہوئے بہت جلیل قدر پیغمبر تھے اور ان کی بہت ڈیٹیل کے ساتھ ان کی باتیں بائبل میں بتائی گئی ہیں قرآن میں بھی کافی باتیں بتائی گئی ہیں تو ان کی زندگی بہت ہی ایونٹفل زندگی تھی ایونٹفل لائف تو بہت سے اسٹوری ان ان کے وابستہ ان سے تو میں اس وقت جو ہے ان کی زندگی کے ایک دو پہلوؤں ایک دو کے بارے میں کچھ کہوں گا پہلی بات یہ ہے کہ حضرت موسا جب مصر میں آئے تو وہاں بیک وقت دو قسم کے لوگ تھے ایک طرف تو اسرائیلی تھے جو گیا اس زمانے کے مسلمان تھے اور دوسرا کپتی تھی تھے جو وہاں رول کر رہے تھے یعنی رولنگ کمیونٹی جو تھی وہ کپتی تھی اور جو وہاں کا مذہبی گروہ تھا یا کل کے لحاظ سے مسلمان وہ وہ تھے اسرائیلی یا یہودی تو دو قسم کے لوگ تھے تو یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ ایک طرف بگڑے ہوئے مسلمان تھے کیونکہ بہت سی خرابیاں آ گئی تھیں اسرائیلیوں میں یا یہودیوں میں تو ایک طرف بگڑے ہوئے مسلمان تھے اور دوسری طرف کپتی قوم تھی جو مشرق تھی جس کو دعوت کا پیغام پہنچانا تھا تو حضرت مسا نے یہ نہیں کہا جیسے آج کل کے لوگوں کی سوچ ہے کہ پہلے بگڑے ہوئے مسلمانوں کو ٹھیک کر لو پھر ہم غیر مسلمانوں کو دعوت دیں گے یا حضرت مسا ایسا نہیں کیا ایک ساتھ دونوں کام شروع کیا انہوں نے ایک ساتھ دونوں کام شروع کیا ایک طرف انہوں نے کہا یہودیوں سے یعنی آج کل کی زبان میں بگڑے ہوئے مسلمانوں سے یہ کہا کہ تم لوگ ہر جگہ ایک مسجد بناؤ مسجد بنایا تھا عبادتی سینٹر وہ اور تم قبلہ اس کو قبلہ کی حیثیت دے دو مرکز کی حیثیت ہر محلے میں ہر بستی میں وہاں پر تم خدا کی بات کرو وہاں پر تم خدا کی باتوں کا چرچا کرو وہاں تم خدا کی کتاب کو پڑھو وہاں اپنی اصلاح کا کوشش کرو تو یہ تھا ایک پورا اس پر میں نے ڈیٹیل سے لکھا ہے اپنی کتاب میں تو ایک طرف انہوں نے بگڑے ہوئے مسلمانوں کو یہ کہا کہ تم لوگ اپنی اصلاح کرو خدا کی طرف دوبارہ لوٹو اور دوسری طرف اس ٹھیک اسی وقت وہ گئے فرعون کے دربار میں فرعون جو قبطی قوم کا کنگ تھا تھا اور کہا کہ یعنی خدا نے انہیں حکم دیا بلا فرعون یعنی ایک طرف یہ کیا آپ نے کہ بگڑے ہوئے مسلمانوں کی اصلاح کا نظام بنایا اور ساتھ ساتھ خدا نے کہا اس حب بلا فرونگا جاؤ فرعون کے پاس اور اس کو نرمی سے اس کو پیغام نرمی سے اس کو میسج دو خدا کے لیے میسج پہنچا ہے تم کو نرمی سے اس کو پہنچاؤ تو یہاں پر جو لیسن ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ایسی سچویشن میں ہوں جیسا کہ آج کل ہے کہ ایک طرف غیر مسلم قوم ہے جس کو ہمیں دعوت پہنچانا ہے دوسری مسلمان ہیں جن کا دل بگاڑ آ گیا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بگڑے مسلمانوں کے پہلے اصلاح کر لو ان کو ٹھیک ٹھاک کر لو اس کے بعد اگلے اسٹیج میں ہم غیر مسلموں کو دعوت دیں گے یہ بالکل غلط ہے یہ پروفیٹک میتھڈ نہیں ہے ہمیں لازمی طور پر دونوں کام ساتھ ساتھ کرنا ہے یعنی جن کو کام کرنا ہے وہ چاہے ایک آدمی ہو چاہے ایک ہزار آدمی ہو ہر حال میں دونوں کام کرنا ہے کہ ایک طرف وہ بگڑے ہوئے مسلمانوں کی اصلاح دوسری طرف اسی وقت غیر مسلموں تک خدا کا سچائی کا پیغام پہنچانا اگر ہم یہ کریں کہ غیر مسلموں میں پیغام پہنچانے کا روک دیں یہ کہہ کر کہ پہلے مسلمانوں کی اصلاح کرنا ہے تو یہ ایک بدعت ہوگی اور حدیث بات ہے کہ کل بدعت ان زلالہ و کل زلال بدتلنار ہر بدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو ہے اس کا اس کو پنشمنٹ کا رسک اس کا جڑا ہوا ہے تو یہ بدت انوویشن کیونکہ کے ایگزامپل جو ہے وہ اس کے خلاف ہے آج کل عام طور پہ یہ سوچ بنی ہوئی ہے جس سے بات کیجیے وہ یہ کہے گا کہ بھائی ابھی تو مسلمانوں میں اتنا بگاڑ ہے اس کو ٹھیک کر لو وہ سب وہ کام تو بات کو ہوگا یہ آپ کی اپنی بولی ہے یا دیکھیں یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے جرم ہے کرائم ہے کرائم کہ جس معاملے میں خدا کی ہدایت موجود ہو اس میں آپ اپنی بات چلائیں یاد رکھیں یہ جانے ہل میں جانے کی بات ہے جس معاملے میں خدا کو نہ موجود ہو حکم کلیئر رہو کچھ پتہ رہو وہاں آپ اشتہاد کر سکتے ہیں وہاں آپ کو اشتہاد کا حق ہے جیسا کہ معدن جمل کے حدیث ثابت ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ جب مجھے قرآن میں بات نہیں ملے گی جب مجھے سنت رسول میں بات نہیں ملے گی تو میں برا آلو میں اپنی رائے سے اشتہاد کروں گا یاد رکھیے جس معاملے میں قرآن اور حدیث سے حکم مل جائے وہاں پر لکھا ہوا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے پھر بھی آپ اپنی زبان چلائیں پھر بھی اپنا مائنڈ چلائیں پھر بھی اپنی رائے چلائیں یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے ایسا آدمی ہل میں جانے خطرہ مول لے رہا ہے میں نے آپ سے کلیئر کٹ مثال دی آپ کو کلیئر کٹ مثال اور اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہر نبی کی زندگی میں ایگزامپل ہے فب خدا مقتدے یعنی کسی بھی نبی کے ساتھ جو سچویشن پیش آئی وہی سچویشن اگر ہمارے ساتھ پیش آئے تو اس نبی کا نمونہ ہمارے اپلیکیبل ہو جائے گا یہ پرنسپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہاں صرف بتپرست لوگ تھے دونوں قسم کے لوگ نہیں تھے لیکن حضرت موسا جب آئے تو وہاں دونوں قسم کے لوگ تھے بگڑے مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی تو حضرت موسا نے جو کیا وہی ہمارے لیے بھی اپلیکیبل ہوگا ہمیں بھی وہی کرنا پڑے گا اگر ہم نہ کریں تو ہم پروفیٹک میتھڈ سے الگ ہو گئے خدا کے گائیڈنس الگ ہو گئے اور سخت خطرہ مول لیا ہوا تھا آپ کو کیونکہ خدا کہے گا کہ تم کو اپنے مان سے سوچنے کی ضرورت تھی تم کو کس نے رائٹ دیا تھا کہ تم اپنے مان سے سوچو جب میری گائیڈنس موجود تھی صاحب صاحب تو تم نے کیوں سوچا اپنے مائنڈ سے تو چلو آج ہم فرشتوں کو آرڈر دیتے ہیں کہ مائنڈ کو توڑو ایسے لوگ سر توڑا جائے گا انعام نہیں دیا جائے گا تو یاد رکھیے جب کسی معاملے میں قرآن کا اور رسول اللہ کا صاف صاف تعلیم مل جائے ٹیچنگ مل جائے تو اپنے مائنڈ سے سوچنا گناہ ہے گناہ ہمیں سرنڈر کرنا چاہیے یہ ہے ہر کی زندگی کا ایک اور بہت ہی بڑا امپورٹنٹ بات ہے حجبوشا کی زندگی دیکھیے ہر صرف ایک ہی ایسے رسول ہیں پوری ہسٹری میں جبکہ ایک ساتھ دو رسول تھے جتنے بھی پرافٹ آئے ہیں وہ سب اکیلے رہے اپنے زمانے میں حتیسہ اکیلے تھے رسول اللہ اکیلے تھے جو تھے وہ ایک ساتھ دو پرافٹ تھے یعنی خود موسا اور اس کے ساتھ ہارون ہدبوشا اور ہارون دو پرافٹ ایک ساتھ دو شہر میں نہیں ایک ہی شہر میں ایک ساتھ تو ایک بہت ہی عجیب نمونہ یہاں ملتا ہے یہ بات قرآن میں موجود ہے کہ ہتھیاروں میں میں ڈفرینس پیدا ہو گیا لاتا خود براسی اس میں کیا میسج ہے کہ difference is a part of nature اختلاف زندگی کا حصہ ہے اختلاف فطرت کا حصہ ہے difference is a part of nature یہاں تک کہ اگر کسی زمانے میں دو پروفٹ موجود ہوں ایک ساتھ ان میں بھی ڈفرینس آ سکتا ہے جو لوگ ڈفرینس کو ایکسکیوز بنائیں وہ بہت بڑا گناہ کرتے ہیں خدا کا کبھی بھی ایسے لوگوں کی معافی نہیں ہوگی جیسا قرآن سے معلوم ہوتا ہے جب ڈفرینس جو ہے پارٹ آف نیچر ہے تو آپ ڈفرینس کو ختم کیسے کر سکتے ہیں کیسے ختم کریں گے آپ جب پارٹ آف نیچر اتنا زیادہ اتنا زیادہ ہے کہ دو پروفٹ ہو خدا کے تب بھی ان میں ڈفرینس آ جائے گا اور ایک کو سرینڈر کرنا پڑے گا جو جب ڈفرینس آیا تو ہارو نے سرینڈر کیا موسا کے بعد چلی ایک ساتھ دو دو پرافٹ تھے مصر میں اختلاف پیدا ہو گیا ڈفرینس تو ہدبوسا کے مقابلے میں ہارون نے سرینڈر کر دیا تو ہدبوسا کی بات چلی اس طرح سے وہ ڈفرینس ختم ہو گیا یہ نمونہ ملتا ہے ہمارے ہدبوسا کی زندگی میں یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے صاف صاف کوئی بھی اس کو پڑھ سکتا ہے اب ہم لیتے ہیں حتیثہ علیہ السلام کو حتیثہ علیہ السلام رسول اللہ سے پانچ سو سال پہلے آئے فلسطین میں پیدا ہوئی تو حتیثہ کی زندگی بھی بہت ساری پہلو ہیں جو قرآن میں بتائے گئے ہیں بائبل کے علاوہ قرآن بھی کافی ڈیٹیل آئی ہے ان کے بارے میں یہاں میں ایک بات کا ذکر کروں گا وہ یہ ہے کہ سارا زور انہوں نے دیا دعو ورک پر عدیسا نے کوئی جہاد نہیں کیا کوئی لڑائی نہیں کی سارا زور انہوں نے جہاد کے بجائے دعوت پر دیا تو سکسیسفل دعوی ورک کا فارمولہ کیا ہے وہ ان سے ملتا ہے ہمیں سکسیسفل کا فارمولا وہ کس طرح وہ اس طرح کے انہوں نے کہا کہ جو کیسر کہا ہے وہ کیسر کو دو جو خدا کہا ہے وہ خدا کو دو give Caesar what is due to Caesar give to God what is due to God کیسر سے وہاں پر رومی رول کرتے تھے یہاں کیسر سے براد ہے رومن رولر رومن حاکم تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر رول کر رہے ہیں رومن تو رومن جو ٹیکس مانگے یا جو تم سے کرنے کو کہیں وہ کرو ان ان سے سے ٹکراؤ مت کرو اور خدا کا جو حق ہے وہ خدا کا ادا کرو یہ ہے سکسیسفل دا ورلڈ کا ایک ہی صحیح فارمولا اگر آپ پولیٹیکل ٹکراؤ کریں ہمیشہ ایسا رہتا ہے کسی بھی سوسائٹی میں کہ وہاں کچھ باتیں آپ کو پسند نہیں ہوتی کچھ باتیں آپ کو بری لگتی ہیں غلط لگتی ہیں تو اگر آپ ٹکراؤ کریں لوگوں سے کسی ایشو کو لے کر کسی ڈفرینس کو لے کر کسی برائی کو لے کر ٹکراؤ کریں تو سکسیسفل دعا ورک نہیں ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا ہے اسی کو انہوں نے کہا کہ give to Caesar what is due to Caesar and due to God what is due to God یہ خدا نے حکم دیا ہے کہ دعوت کرو تو بس دعوت میں لگ جائیے اور خام خواہ جو وقت دوسرے لوگ جو ہیں جو رولرس ہیں یا اور دوسرے جو لوگ ہیں ان سے ٹکراؤ نہیں چھوڑیے ٹکراؤ چھوڑیں گے تو کیا ہوگا دعوت ٹھپ ہو جائے گا اپرچونٹی جو ہے وہ اویل نہیں کر پائیں گے آپ تو یہ کئی لوگ اس کا اس کا سمجھ نہیں پایا اس چیز کو جو حد وسیع نے کہا تھا کہ کو کو جو جو ہے اس کا دو خدا کا خدا کو دو اس کو انہوں نے کچھ کمتر درجے کی چیز سمجھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دا ورک کا سب سے زیادہ سکسیسفل فارمولا ہے جب تک آپ اس وزڈم کو نہ جانیں وزڈم کو نہ جانیں کہ ٹکراؤ کو اوائڈ کرنے کے بعد ہی یہ ہوتا ہے پاسبل کہ آپ اپرچونٹی کو اویل کر سکیں جو آدمی ٹکراؤ کو اوائڈ نہیں کرے گا وہ کو کبھی اویل نہیں کر سکتا بس لڑے گا لڑے گا اور مر جائے گا تو یہ حد وسیع کی زندگی ملتا ہے ہمیں یہ فارمولا انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی تم کو تمہارا کرتا مانگے تو اس کو تو اپنا کوٹ بھی دے دو کیوں یہ کون سا کہا آپ نے اس کا مطلب ہے کہ جھنجھٹ ختم کرو اگر کچھ لوگ جو ہے دوبارہ کرتا مانگ رہے ہیں اس کے پاس رکاوٹیں پڑ رہی ہیں تو کہو کہ لوگ کرتا مل جاؤ میں کوٹ مل جاؤ تاکہ مجھے جو کام میں کر رہا ہوں اس میں بادھا نہ پڑے اس میں رکاوٹ نہ پڑے یہ حد مسیح کی زندگی میں دعوت ورک کا فارمولہ ملتا ہے کہ تمام ٹکراؤ کو اوائڈ کرو ہر قسم کے یعنی ڈفرینس کو اوائڈ کرو ہر قسم کے انپریزنٹ سچویشن کو اوائڈ کرو یہ پرائز ہے پرائز اس بات کی کہ آپ دا ورک کر سکیں سکسیسفل طریقے سے ایک اور چیز یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ آتا ہے یہ حدیث میں کہ حد مسیح نے اپنے سے یعنی اپنے ڈسائپل سے کہا کہ تم لوگ فلسطین کے باہر ڈفرینٹ کنٹریز میں پھیل جاؤ اور دعوت ورک کرو تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے دعوت کریں گے وہاں کی لینگویج تو ہم جانتے نہیں اب ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ لینگویج بولی جاتی ہیں ہم تو صرف عبرانی جانتے ہیں ہم کیسے کریں گے وہاں دعا ورک تو روایت میں شرط نہیں ہے کہ حضرت مسیح نے دعا کیا اور وہ لوگ ہر ملک کی زبان بولنے لگے جن کنٹریز میں جانا تھا وہاں وہاں کی زبان میں بولنے لگے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ روشنی میں بولنے لگے یروشلم میں جب کہ تھے وہ حد مسیح کے ساتھ تو وہیں کہ وہیں لینگویج بولنے لگے یہ بات نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ غلط ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان کو دعا کی اور کہا کہ جاؤ خدا تمہاری مدد کرے گا اور سب پرابلم سالو ہو جائیں گے تو اپنی دعا کے ساتھ انہوں نے انہیں ڈفرینٹ کنٹریز بھیج دیا جب پہنچے کیا ہوا لا آف نیچر جو ہے وہ کام کرنے لگا لا آف نیچر کا پروسیس شروع ہو گیا وہ کیا انٹریکشن کے through learning learning through interaction یہ law of nature learning through interaction اب گئے وہاں ظاہر ہے کہ انٹریکشن ہوگا ہوگا بات چیت ہوگی تو شروع میں اشاروں سے بات ہوگی پھر کچھ تھوڑا سیکھیں گے پھر تھوڑا سیکھیں گے ہوتے ہوتے تھوڑی مدت میں ان کی لینگویج سیکھ گئے وہ اور پھر دعوت کرنے لگے وہ تو یہ جو ہوا وہ میریکل نہیں تھا وہ ہوا لا آف نیچر کے مطابق یعنی حضرت مسیح نے دعا کی انہیں کہا کہ جاؤ جاؤ خدا تمہیں مدد کرے گا اور خدا کے بھروسے پر خدا کے بھروسے پر وہ نکلے اور چلے گئے ڈفرینٹ کنٹریز اب وہاں پہنچے تو ظاہر ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ necessity is the mother of invention necessity is the mother of invention مطلب آپ پہنچے اب لینگویج جانتے نہیں تو اپنے آپ اندر سے ابھرے گا شوق کہ کہے سیکھیں تو سیکھنے کا شوق ابھرے گا لڑنے کا شوق جو نہیں تھا روشلم میں وہ یہاں ابھر آئے گا یہ ہے necessity is the mother of invention تو طرح طرح سے وہ شوق ابھرا طرح طرح سے وہ سیکھنے لگے وہ انٹریکشن کے جو ہوتا تھا تو طرح طرح سے اسے لرننگ کرتے تھے ہوتے ہوتے بولنے لگے زبان یہ ہے سمپل سا مطلب اس روایت کا تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے مسیح کی زندگی میں دو باتیں میں نے مسیح کی زندگی کو لے کر کہیں ایک یہ کہ سکسیسفل دعوی ورک کا ایک ہی فارمولا ہے وہ ہے کیا ٹکراؤ کو اوائڈ کرنا ٹکراؤ کو اوائڈ کرنا وہی فارمولا کے give to Caesar what is due to Caesar give to God what is due to God کرتا مانگے تو اس کو کوٹ بھی دے دو یہ حد مسیح کی زندگی میں ملتا ہے آپ جانتے ہیں صحیح مسلم میں روایت ہے صحیح روایت رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب کہ دنیا میں مسیح کے فالوور سب سے زیادہ ہو جائیں گے دوسرے ہر مذہب سے انکلوڈنگ اسلام مسیح کے فالوور زیادہ ہو جائیں گے آج ویسی ہے آج دنیا میں سب سے زیادہ جو نمبر کے لحاظ سے جو لوگ ہیں وہ کرسچنس ہیں تو صحیح مسلم میں بتایا گیا ہے کہ ایسا کیوں ہوگا کیوں ان کی تعداد بڑھ جائے گی وہ ہے کہ ان کے اندر رافت اور رحمت ہوتی ہے یہ بتایا گیا ہے حدیث میں یعنی نرمی کمپیشن دوسروں کے لیے خرخائی دوسروں کے لیے ہمدردی یعنی وہ چیز جو حضرت مسیح نے کہا تھا لو یور اینیمی کا مطلب ہے کہ love all including your enemy یہ ان کا پاور ہوگا یہ ان کا اسٹرینتھ ہوگا یہ خود حدیث سے ثابت ہے کہ حد مسیح کے پیرو و اتحاد کیوں ہو جائیں گے کیونکہ وہ اس طاقت سے لیس ہوں گے یہ ہتھیار ان کے پاس ہوگا لو کا ہتھیار کمپیشن کا ہتھیار ہمدردی اور خرخائی کا ہتھیار یہ ثابت ہے یعنی قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی اور یہ بات حدیث بھائی زیادہ نمبر ہو جائے گا ان کا اور آج ہو چکا آپ کا نمبر یہ حد مسیح سے ملتا ہے ہمیں کہ اگر دنیا میں چاہتے ہو کہ دعوت پھیلے لوگ آپ کی فرج کو مانے لوگوں کے دلوں میں آپ مسجد داخل ہو جائے تو کیا کرو لو یور اینیمی کا فارمولا پکڑو کسی سے نفرت نہیں کسی سے ہیٹ نہیں کسی سے دشمنی نہیں یعنی اس کا مطلب کیا ہے دشمنی کے باوجود دوست بنے رہنا ایسا اچھا، نہیں ہوتا کوئی دشمین نہ کرے آپ سے تو ہوگا نہیں یہ تو لاکھ کے خلاف ہے دشمنی کے باوجود دوست بنے رہنا دوسرے لوگ ہیٹ کریں تب بھی ان سے محبت کرنا دوسرے لوگ وائلنس کریں تب بھی ان سے پیسفل بنے رہنا یہ مطلب ہے اس کا یہ ثابت ہے قرآن سے بھی حدیث سے بھی اور اس کا پریکٹیکل نمونہ تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا کے ذریعے اس بات کو قرآن میں اس طرح کہا گیا ہے کہ اتفا بل لتی ہے آسن فیض الدی بین کا بین اداوا کا نو ولی الحمیم اس کا مطلب یہ ہے کہ do good deed in return for bad deed and you will find that your enemy has become your dearest friend it means that your enemy is potentially your friend enemy آپ کا پوٹینشیل فرینڈ ہے so turn this potential into actual یہ ہے پروفیٹک میتھڈ یہ ہے پروفیٹک ایکٹیویزم کا بنیادی فارمولا پروفیٹک ایکٹیویزم کا یہ بنیادی اصول ہے کہ نیگیٹیوٹی کے جواب میں پازیٹیوٹی منفی کے جواب میں مثبت رد عمل یہ ہے اب آپ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی فائنل پرافٹ کو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صاحب زندگی اتنی بڑی زندگی ہے اتنی ایونٹفل لائف ہے کہ اس پر آپ برسوں تقریر کرتے رہیں اس وقت میں آپ کی زندگی کے ایک پہلو کو لینا چاہتا ہوں جو بہت ہی ریلیونٹ ہے ہمارے لیے وہ کیا ہے قرآن میں ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے رسول اللہ کے جو کمپینین تھے کمپینین کہ وکذال کا جالنا کم امت وسط اللہ تکون شہدا الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا یہ کہا گیا ہے پروفٹ کے کمپینین کو ایڈریس کرتے ہوئے کہ تم کو ہم نے بنا دیا بیس کی امت تاکہ تم سچائی کے میسج لو پروفٹ سے اور پھر دوسروں تک پہنچاؤ یعنی پروفٹ اور لوگوں کے بیچ میں ایک گروپ صحابہ یا صاحب جو تھے امت وسط تھے یعنی بیس کی امت تھے یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے یہ کہ رسول اللہ کو ایک وقت میں ڈیتھ آنی تھی سکسٹی تھری ایئرس تک رہے آپ دنیا میں ترسٹھ سال میں آپ کا انتقال ہو گیا اب کیسے کام ہو اب کیسے کام ہو تو آپ نے ایک گروپ بنایا اسی کو ہم صحابہ کہتے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے سمجھئے کہ ایک ہے آپ کراؤڈ کو ایڈریس کرنا کراؤڈ کو ایڈریس کرنے سے گروپ نہیں بنتا پاپولرٹی ملتی ہے فیم ملتا ہے میڈیا میں آپ آتے ہیں اور گروپ جو بنتا ہے وہ لوگوں کو بہت ہی پیشنٹلی ان پر کام کرنا پڑتا ہے بہت ہی پیشنٹلی تب گروپ بنتا ہے تو یہاں پر جو بتائی گئی وزڈم کہ پرافٹ نے بہت ہی پیشنٹ ورک کے ذریعے ایک گروپ بنایا ہے جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں اور یہ ہے خیر ایک جگہ اس کو کہا گیا خیر امت دوسری جگہ کہا گیا امت وسط بیچ کی امت تو پرافٹ کی ڈیتھ ہوگی جیسا یعنی سکسٹی تھری ایئرس میں ہو گئی تو اس وقت یہ جو گروپ ہے آپ سے لیے ہوئے پیغام کو دور تک پہنچائے گا وہ بیچ کا بن جائے گا یعنی ایک طرف پروفٹ دوسرے لوگ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ کوئی بھی شخص ہمیشہ زندہ نہیں رہتا کوئی پروفٹ ایسا نہیں آیا جو زندہ رہے ہمیشہ تو پروفٹ کا میسج کیسے پہنچے اس کی تدبیر یہاں بتائے گی کہ وہ ایک امت وسط بنائے ایک خیر امت بنائے وہ پروفٹ یعنی ایک ٹیم بنائے ایک ٹیم جو دعوت کی اسپرٹ سے بھری ہوئی ہو جو دعوت والی وزڈم اس کے اندر ہو جس میں ٹاپ پر یہ ہے کہ آدمی اپنی ڈفرنس کو لے کر کے اس کو ایکسکلوز نہ بنائے سبمیشن ہو اس کے اندر سرنڈر کرنے کا مزاج ہو جس بات پر اس کے ڈفرنس ہے اس کو خدا کے لاٹ ڈالے یہ خود ہی خود ہی نہ ایکٹیو ہو جائے اس کے لیے یہ تو ہیل کا کام ہے ہیل کا جو لوگ خدا سے ڈرتے ہو وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے اچھا، اس ٹیم پر یہ صفتیں ہونی چاہیے اس ٹیم کے اندر جو امت وسط ہوگی ایک طرف تو وہ سچائی کا پیغام پوری طرح ابزارو کی ہوئی ہوگی سچائی کیا ہے خدا کی مرضی کیا ہے پیراڈائز کا راستہ کیا ہے اس کو بھرپور طور پر اپنائی ہوئی ہوگی اس کے اس کا کریکٹر ہوگا وہی صبر والا کریکٹر اوائڈ کرنے والا کریکٹر برداشت کرنے والا کریکٹر ڈفرنس کو اوائڈ کرنے والا کریکٹر خدا میں جینے والا کریکٹر انسان سے شکایت ہو خدا خانے میں ڈال دیا شکایت انسان سے ہوئی ڈال دیا خدا کے خانے میں یہ کریکٹر ہے اس کے اندر تو یہ ٹیم تھی صحابہ صاحب کرام کی تو فرمایا کہ صحابہ کو کمپینین کو ہم نے امت وسط بنا دیا بیچ کی امت انہوں نے ایک طرف لیا ہے پرافٹ سے اور اس کے بعد آگے کی جنریشن کو پہنچائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقتی بات نہیں تھی یہ ہمیشہ کی بات تھی ہمیشہ ہمیں ایک ایسی بناتے رہنا ہے ہر زمانے میں ہر ایج میں ہر ملک میں ہر قوم میں ہمیں ہمیشہ ایک بد وسط بناتے رہنا ہے ایک ٹیم بناتے رہنا ہے ایک گروپ بناتے رہنا ہے تو کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو پیدا ہو تو وہ ہزاروں سال تک زندہ رہے وہ دعوت کا کام کرتا رہے یہ خدا کا قانون ہے کہ ابتدا ایک انسان ہی ڈسکور کرتا ہے سچائی کو کمپلیٹ آف دا کمان بھرپور اس کا مارفت بھرپور سچائی کہ ایک ہی سے انسان ایسا ہوتا ہے جو اس کو دریافت کرتا ہے اس انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے ایک ٹیم پڑتی ہے یعنی کریکٹو ورک یعنی پہلے درجے میں ایک انڈیویجل کو خدا چنتا ہے پہلے درجے میں ایک انڈیویجل کو چنتا ہے اس کے بعد وہ انڈیویجل جو ہے ایک ٹیم بناتا ہے تاکہ کلیکٹولی وہ ورک ہو سکے اس کے بعد جو وہ کر رہا تھا تو کلیکٹو لیڈرشپ کلیکٹو ورک ہوتا ہے اس کے بعد جیسا کہ ہوا صحابہ کرام زمانے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی پروسیس ہمیشہ چلنا ہے یہ بھی ایک نمونہ ہے ایک ایگزامپل ہے جس کو کہتے ہیں مجدد ہر زمانے میں خدا نے کہا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ یب اللہ راس کل میں تسرتن اللہ دینا یعنی ہر سو برس میں خدا ایک مجدد پیدا کرتا ہے ہر سو سال میں تو مجدد کیا کرتا ہے اس مجدد کو ڈسکوری ہوتی ہے اس کو ریئلائزیشن ہوتا ہے وہ سچائی کو گہرائی کے ساتھ دریافت کرتا ہے پھر وہ مجدد ایک ٹیم بناتا ہے وہ ٹیم پھر کام آگے بڑھاتی رہتی ہے کیونکہ جب سو سال کا گیپ رہے گا تو اس کے بعد کیسے کام ہوگا سو سال کا گیپ رہے گا تو کام کیسے ہوگا اس کے بعد تو وہ ٹیم وہ کام کرے گی یعنی کلیکٹو ورک کے ذریعے وہ کام آگے چلتا رہے گا وہ ان باتوں کو سمجھیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو نمونہ ہے بہت سارے نمونے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی جو ہے ہر قسم کو اسوا لیے ہوئے ہے آپ کی زندگی لیکن ایک خاص اسوا جو ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے خود ایک ٹیم بنا کر کے یہ ایگزامپل سیٹ کیا اسی طرح ہر زمانے میں ایک ٹیم بناتے رہو اور ٹیم کے ذریعے بات کو پھیلاتے رہو پھیلاتے رہو پھیلاتے رہو یہ ہے اور یہاں میں عرض کروں کہ اس ٹیم کے بارے میں آپ نے بہت سخت دادے دی ہیں یہ فرمایا کہ من شد شد فی النار جو اس ٹیم کو چھوڑے گا وہ آگ میں جائے گا بہت ہی سخت ہدایت ہے کیونکہ کریکٹو ورک بھنگ ہو جائے گا اگر آدمی اس ٹیم کو چھوڑے اور پھر ڈسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز کرے اس کے خلاف پروبنڈا کرے تو کریکٹو ورک بھنگ ہو جائے گا یعنی پہلے اسٹیج میں ایک انسان کام کر رہا تھا ایک مجدد اب اب جو ٹیم بنی اس میں کوئی شخص جو ہے اس کے خلاف پروموٹر شروع کر دے ڈسٹریٹ آفریڈی شروع کر دے اس کو توڑنے کی کوشش کرنے لگے تو گیا کہ وہ ٹیم ٹوٹ گئی ایک انسان کی قربانیوں سے ایک انسان کے سیکریفائز سے خدا کی بہت خوشی مدد سے ایک ٹیم بنی اب آپ اس ٹیم کو توڑ ڈالیں تو یہ ہے منشد دشد ظفرنار جو ایسا کرے گا تو وہ آگ میں جائے گا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے اس بات کو خدا کی اسکیم کیا ہے خدا کی اسکیم کو سمجھیے کہ خدا ایک انسان کو گہرے معنی میں ریلیشن دیتا ہے سچائی کی ڈسکوری کراتا ہے سارے انسانوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا ایسا وہ سارے جو سیکریفائز کرنے پڑتے ہیں اس کو جس طرح سے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے سب لوگ اسے مٹانے لگے تو دنیا کی ایکٹیویٹیز ختم ہو جائے سیویشن ختم ہو جائے اس لیے خدا کسی ایک انسان کو چنتا ہے کہ وہ کو مٹا کر کے سچائی کو اونچے درجے میں دریافت کرے پھر وہ انسان ایک ٹیم بناتا ہے اس ٹیم کو جاتا ہے یہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمونہ جو آپ نے دیا یہی ہمیشہ کرتے رہو ہمیشہ کرتے رہو ہمیشہ کرتے رہو اور اس کریکٹو ورک کو بچانے کے لیے آپ نے کہا کہ جو اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا وہ ہیل میں جائے گا منشد اشد فرنار بہت ہی سنگین بات ہے بہت ہی سیریس بات ہے تو یہ میں نے اس وقت آپ کے سامنے چھ پرافٹ کی باتیں کی حضرت ابراہیم اور حضرت یونس حضرت یوسف حضرت بسا حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چھ کی زندگی ہمیں اچھا، بڑے بڑے لیسن جو تھے وہ میں نے آپ کے خود میں بیان کیے یہ چھ اچھا جو لیسن ہیں یہ پوری زندگی کو کور کرتے ہیں یہ چھ اچھا لیسن اگر آپ پکڑ لیں تو پوری زندگی سور جائے گی پوری زندگی کے لیے ہمیں پروفیٹک میتھڈ جب معلوم ہو جائے گا جیسا کہ میں نے عرض کیا شروع میں ایک ہے نان پروفیٹک میتھڈ ایک ہے پروفیٹک میتھڈ تو یہ جو پیغمبر ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ پروفیٹک میتھڈ کیا ہے خدا کا بتایا ہوا طریقہ کیا ہے وہ طریقہ جسے خدا راضی ہے وہ طریقہ جس پہ چلنے والوں کو خدا پیرائز دے گا وہ طریقہ جس کو فالو کرنے والوں کو خدا کی بلیسنگ ملے گی وہ طریقہ کیا ہے وہ پروفٹ کے ذریعے معلوم ہوا لیکن ہر پروفٹ کہاں نمونہ ہے دیکھیے ہر سچویشن کسی ایک پراپر کے ساتھ نہیں پیش آ سکتی ڈفرینٹ سچویشن ہوتی ہے تو مختلف سچویشن میں ایک پرافٹ آتا ہے اس سچویشن میں وہ خدا کا پیغام پہنچاتا ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہر پرافٹ کی پیروی کرو خدا ہو مختلف اب سوچیے کہ ہر پرافٹ کی پیروی کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پروفٹ کا اسٹڈی کرو ان پیغبروں کو پڑھو اور دیکھو کہ وہ کس سچویشن میں آئے کن حالات میں آئے پھر اگر تم پاؤ کہ وہی حالات تمہارے ہیں تو سمجھو کہ وہی حالات وہی تمہارا اپلیکیبل ہے جیسے میں عرض کیا کہ آئے تو دو قومیں تھیں وہاں پر مسلم اور نان مسلم جبکہ رسول اللہ آئے تو وہ ایک ہی قوم تھی نان مسلم کی تو رسول اللہ کے ہاں جو نمونہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نان مسلم اپنے آپ کو پائیں تو کس طرح کریں اور اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم اگر ایک ایسے کنٹری میں ہیں جہاں دونوں لوگ ہیں مسلمان بھی ہیں اور نان مسلم بھی ہیں تو کیسے کام کریں آپ کو اس کا نمونہ ملے گا حدبوشا اسلام کی زندگی میں اس خاص سچویشن کے لیے کا نمونہ اپلیکیبل ہو جائے گا ایسے ہی حضرت یوسف کی زندگی اگر آپ ایسے ملک میں ہیں جہاں کا جو رولر ہے جہاں جو پولیٹیکل پاور ہے وہ نان مسلم کے ہاتھ میں ہے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اب اس کی طرف سے ایک آفر ملتا ہے آپ کو تو آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو نان مسلم لوگ ہیں یہ تو مسلم نہیں ہے اس لیے ہم ان کا آفر کو نہیں لیں گے یہ غلط ہے ہاں، کی اس طرح کے سچویشن میں اگر آپ ہیں تو حضرت یوسف کا اسوا آپ کے لیے اپلیکیبل ہو جائے گا اپلیکیبل ہو جائے گا یعنی آپ اس آفر کو لے لیں گے اور جو پرابلم ہے ان کو اگنور کرتے ہوئے اس اپرچونٹی کو اویل کریں گے یہ ہے ڈفرینٹ نمونے جو ڈفرینٹ پروفٹ ملتے ہیں ہمیں اور ہر پیغمبر قابل تقلید ہے یہ سمجھنا کہ ہمارا پیغمبر سپیریئر ہے دوسرے پیغمبر انفیریئر ہے تو ہم دوسروں کو کیوں لیں یہ قرآن کا ہے کئی لوگوں میں یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ ہمارا پروفیٹ سپیری انفیریئر تھے تو ان کا ہم نمونہ کیوں لیں یہ غلط بات ہے یہ قرآن میں ہے کہ ہوا مقتد ہے دوسرے پروفیٹ کے کو لو تو وجہ کیا ہے ڈفرینٹ سچویشن میں ڈفرینٹ پروفٹ آئے ہیں آپ جس سچویشن میں ہیں آپ کو دیکھنا پڑے گا اس سچویشن کس پرافٹ کے زمانے میں تھی تو وہ پرافٹ آپ کے لیے اپلیکیبل ہو جائے گا اس پہلو سے اس نمونے کے پہلو سے یہ بہت ہی وزڈم کی بات ہے بہت ضروری بات ہے کہ اس کو سمجھا جائے جو لوگ اس بات کو نہ سمجھیں وہ پروفیٹک میتھڈ کو نہیں سمجھ سکتے پروفیٹک ایکٹیویزم کو نہیں اپنا سکتے اپنی زندگی میں یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی اشتہاد کی بات نہیں ہے یہ منسوس بات ہے تو منسوس وہ کہتے ہیں جو لٹرل طور پر قرآن سے نکلے جو بات لٹرل طور پر قرآن سے نہ نکلے وہ اشتہادی بات ہوتی ہے اور جو بات لٹرل طور پر نکلے وہ منسوس بات ہوتی ہے تو یہ منسوس بات ہے جو میں نے آپ کو عرض کی یہ کوئی اشتہادی بات نہیں ہے جو اس کو مانے گا وہی خدا ہاں نجات پائے گا جو نہیں مانے گا خدا پکڑے گا اور اس کے سخت حساب لے گا اس سے تو اکاؤنٹیبلٹی کا جو عقیدہ ہمارا ہے وہ بتاتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اس میں احتیاط کرنا چاہیے بہت زیادہ سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدد فرمائے ہم سب کو سچے راستے پر چلائے اقول کو لہٰذا وسطر اللہ علی ولکم اجمعین Uh, this question is from Nagma. مولانا can you tell us some lessons from the life of prophet Nuh ہاں میں نے ان کو نہیں لیا تھا ان کی زندگی میں بہت سارے لیسن ہیں ایک یہ ہے کہ قرآن میں ہے کہ کہ لب صفیم الفسنتی اللہ خمسین عامہ یعنی نور رہے اپنے قوم میں ساڑھے نو سو سال تک خدا نے ان کی عمر لمبی کر دی تھی وہ دعوت کا کام ساڑھے نو سو سال تک کرتے رہے اس میں کیا لیسن ہے لیسن یہ ہے کہ آپ کی ہوپ کبھی بھی ختم نہ ہونا چاہیے دس بیس سال تو بہت تھوڑی بات ہے ساڑھے نو سو سال تک کام کرتے رہنا چاہیے تو ان اینڈنگ ہوپ ان کی زندگی میں یہ میسج میرے نزدیک ہے صبر کے ساتھ دعا کرتے ہوئے کیونکہ زندگی پر وہ دعا کرتے رہے ادنو قرآن میں ہے کہ سم عالم تو واسرر تو اسرارا یعنی پبلکلی بھی میں نے ان کو ایڈریس کیا اور اکیلے اکیلے بھی ان کو سمجھایا تو یہ ہے لیسن کہ ہمیں اپنے کام میں ورک میں کبھی بھی ہوپ کو چھوڑنا نہیں چاہیے This question is from uh, Iqbal Siddiqui. How do you perceive Darwin's theory of survival of the fittest in the present context of so-called jihad or struggle for existence? دیکھیے جہاد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آج کل جو جہاد کیا جا رہا ہے وہ تو اپنے آپ ہی میں غلط کام ہے جہاد قرآن میں پیسفل داو ورک کے لیے آیا ہے وجاہد بھی جہادن جہاد قرآن کے ذریعے جہاد کرو تو آپ سوچیے کہ قرآن کوئی ہتھیار تو ہے نہیں قرآن کے ذریعے آپ کیسے جہاد کریں گے تو قرآن بک آف آئیڈیالوجی تو آئیڈیالوجی کے ذریعے جہاد کرو یعنی پیسفل دعا ورک کرو جہاں تک ڈاربن کا نظریہ جو ہے وہ میں غلط نظریہ ہے وہ صحیح نظریہ نہیں ہے اس وقت ڈیٹیل کا موقع نہیں ہے کبھی موقع ہوا تو میں ڈارون کے نظریے کا جو فلاح ہے جو ان کے جو اس کی غلطیاں ہیں وہ انشاءاللہ اللہ بتاؤں گا دیکھیے کوئی فرق نہیں ہے بائبل میں فرق ہوتا ہے وہاں پر بولتے ہیں وہ لوگ رسول اور نبی تو ان کے ہاں اس طرح کا ڈفرینس مانا گیا ہے اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی اسلام فرق مان کہ جب ایک شخص کو ہم کہیں عربک میں اس کو رسول یا نبی کہیں تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے انگلش میں آپ کہیں پروفٹ تو اس سے براد وہی ہوگا باقی میسنجر جو ہے اگر لٹرل معنی میں لیں تو ہر آدمی میسنجر ہو سکتا ہے ہم آپ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگر اس کو ایک ٹرم بنائیں پیغمبر کے لیے تو وہاں پر وہ صرف پیغمبری سمراط ہوگا دس کوشچن از فرام آبرو بی prophets Moses and Harun peace upon them related to one جی جہاں دونوں میں رشتے داری تھی ایک ہی فیملی کے دونوں تھے لیکن کسی ایک ہی وقت میں ایک ہی ساتھ کام کرنے کے لیے دو پرافٹ ہوں یہ ایک ہی بار ہوا اور بھی بات اٹھا رہے ہیں کہ ایک زمانے میں دو پرافٹ تھے ایسا تھا جیسے حضرت حضرت مسیح زمانہ ایک ہے ان کا لیکن یہاں پر یہ تھا کہ دونوں ایک ہی کام میں بھیجے گئے تھے قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے موسا سے کہ جاؤ فرعون کو پیغام دو تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک ہیلپر چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو بھی پرافٹ بنا کر انہیں ہیلپر بنا دیا اس طرح دونوں وہاں گئے یعنی ایک پروفیٹک مشن کے لیے دو دو آدمی ایک ساتھ یہ ایک ایسی ایسا ایگزامپل ایک ہی ہے تو تب بھی میں نے کہا تھا کہ وہاں پر ڈفرینس آیا جیسا قرآن میں ہے کہ لا تاخذ بلے رہتی تھی والا بلے سانی لیکن حضرت ہارون نے سرنڈر کر دیا موسا کے مقابلے میں اور دونوں پھر پکی طرح یونائٹ ہو کر کام کرتے رہے نہیں بالکل نہیں کیا ہے وہ سائنس نہیں ہے آج کل غلط طور پر بتایا جاتا ہے یہاں کی یونیورسٹیوں میں اس کو انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی گئی یہ سب میرے لیے غلط کام ہے ایسٹرالوجی پورے بارے میں وہ سپرسٹیشن ہے اس کا کوئی تعلق سائنس سے نہیں ہے اور نہ کوئی تعلق اس کا اسلام سے ہے اب یہ تو کوئی سمجھ میں جائے کہ کیا مطلب ہے اس سوال کا لیکن بہرحال تاریخ بتاتی ہے کہ ہر پروفٹ کے ساتھ ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا لیکن اس سے کوئی سیٹ بیک نہیں ہوا جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ بہت کی رائے میں ڈفرینس آئے تو ساڑھے تین سو آدمی نے ساتھ چھوڑ دیا رسول اللہ کا یہ عجیب غریب ایک واقعہ ہے یہ ثابت ہے کتابوں سے کہ بیٹل ابہد کے موقع پر مدینے کے ساڑھے تین سو آدمیوں نے پرافٹ کے ساتھ چھوڑ دیا آپ جانتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑا اور اس کے جلدی بعد مکہ فتح ہوا پھر اسلام آئی ہو گیا تو یہ تو ہوتا رہتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مشن اپنی طاقت سے آگے بڑھتا ہے مشن کو اگر سچا مشن ہے تو خدا کی بلیسنگ ملتی ہے اور بلیسنگ سے خود اپنی طاقت سے آگے بڑھنے قابل ہوتا ہے وہ This question is from Abdul Rahman. Marana, by reading through your books and attending to your lectures, I perceive that spirituality is nothing but to discover one's own natural self and live life parallel to that level. Do I think correctly? صرف ڈسکور کرنا اپنے آپ کو میں سمجھتا کہ یہی کافی ہے کیونکہ برابر اس کو فوڈ چاہیے اسپریچل فوڈ ڈسکوری کا جو ورڈ یوز کیا آپ نے اس سے ایک غلط کانوٹیشن اس کا بنتا ہے یعنی ایک نظریہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر ہی سارا خزانہ ہے اور اس خزانے کو نکالو مراقبہ کر کے اور میڈیٹیشن کر کے یہ قرآن کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں یہ ہے کہ اپنے لیے جو ہے جو ورڈ یوز کیا جاتا ہے وہ ہے احتساب یعنی انٹراسپیکشن اپنی ذات کے لیے انٹراسپیکشن ہے اور اسپریچل ڈیولپمنٹ کے لیے نیچر میں سوچنا نیچر میں غور کرنا جیسا کہ سورہ عال عمران کے آخری رکو میں آپ پڑھ سکتے ہیں This question is from Milan. Mulana, the hadith that you quoted testifying that Jesus will eventually have the highest number of followers. Is this encouraging for the Muslims? ضرور اسی لیے تو ہے وہ یعنی ہمیں یہ چاہیے کہ حدیث میں سے کہا گیا ہے تو ہم اس کو اسٹڈی کر کے جانیں کہ اس کا راز کیا تھا اور وہی ہم اپنائیں کیونکہ حضرت مسیح ایک پرافٹ تھے وہ بھی ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے ہم کو ان کو بھی فالو کرنا ہے تو حدیث سے یعنی صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہوتا ہے خود قرآن میں بھی ہے کہ مسیح کے فالوورس میں رافت اور رحمت ہوتی ہے یعنی کمپیشن ویل وشنگ دوسروں کے لیے خرخائی یہاں تک کہ جیسا کہ میں نے کیا لو یور اینمی کا مزاج اپنے دشمنوں سے ہی محبت کرنا سب سے محبت کرنا یہاں تک کہ دشمنوں سے ہی محبت کرنا یہ تو مسلمانوں کو اپنانا چاہیے ضرور اپنا چاہیے جیسا کہ میں نے کہا کہ فب خدا وقت دے پچھلے پیغبروں کو فالو کرو تو اس میں رایت یہ بھی شامل ہے کہ ہم بسیق کے اس ٹیچنگ کو فالو کریں اور دشمنوں سے محبت کرنے والے بنیں دس کوشچن از فرام محمد حسان مولانا کچھ لوگ دعویٰ وقت کو مجادلے کی شکل دیتے ہیں کیا یہ طریقہ صحیح ہے مجادلہ کا ورڈ نہ بولیے یہ کہیے کہ مناظرہ یا ڈبیٹ تو میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا دعوت جو ہے وہ مناظرہ نہیں ہے دعوت جو ہے وہ ڈبیٹ نہیں ہے دعوت ہمدردی محبت خرخائی کے عمل کا نام ہے جس میں شفقت ہوتی ہے پیار ہوتا ہے لیکن مناظرہ یا ڈبیٹ جو ہے وہ اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے دوسرے کو ہرانا دوسرے کو ڈیفیٹ دینا یہ دعوت کا ٹارگٹ نہیں ہے دعوت کا ٹارگٹ ہے بکل لوگوں فیان فسم قولم بلیغا یعنی ایسی بات بولنا جو دوسرے آدمی کے دل میں اتر جائے جس سے دوسرے آدمی کے دل میں کارنر آ جائے جس سے دوسرے آدمی کے دن جو ہے آپ سے انفلوئنس ہے آپ کی باتوں سے یہ ٹارگٹ ہوتا ہے دعوت کا وہ ٹارگٹ جو ہے ڈبیٹ کا اور معذرے کا ہوتا ہے وہ صحیح ٹارگٹ نہیں this question is from Anwar Hussain it is very difficult to draw theoretical guidance from Sharia and apply to practical day to day problems what is your suggestion for common man to do this process دیکھیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اس لیے کہ قرآن میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ لا کلف اللہ نفسن اللہ صاحب یعنی جیسی سچویشن ویسی ذمہ داری شریعہ کا مطلب یہ نہیں کہ شریعہ آپ کو اپنانا ہے فالو کرنا ہے یہ کچھ لوگ نکالتے ہیں غلط نکالتے ہیں شریعہ کا صرف وہ حصہ آپ کے اوپر اپلیکیبل ہوگا جو آپ کے حالات کے لحاظ سے آپ کے لیے آپ کے بس میں ہو اس قرآن میں میں جتنا ہو قرآن یہ بھی آیا ہے کہ اتق اللہ یعنی خدا کی باتوں پر اتنا عمل کرو جتنا کہ تمہارے بس میں ہو تو کچھ لوگ یہ نظریہ بنا رکھا ہے انہوں نے کہ ساری شہریہ کو نافذ کرو یہ بالکل غلط نظریہ ہے اپنے بس کو دیکھو اپنی کیپیسٹی کو دیکھو اپنے سچویشن کو دیکھو اور جتنا تمہارے لیے پاسبل ہو اس پر عمل کرو یہ ہے اسلامیٹلیز بیک کین لیو سجیشن